سے اصل انسان کا زندہ ہونا ضروری نہیں ہے اور جب اندر کا انسان زندہ نہیں ہوتا تو پھر یہ جو جسمانی زندگی ہے یہ انسانی زندگی نہیں ہوتی یہ حیوانی زندگی ہوتی ہے یہ جانور کی زندگی ہوتی ہے انسان کی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے نام انسانوں والا ہوتا ہے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا وہ ایک جانور ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ یہ جانور ہے اس سلسلے میں دو واقعات اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں ایک ذرا قریب کے زمانے کا ہے ایک اس سے زیادہ دور کے زمانے کا ہے ہیں دونوں ہمارے ملک ہندوستان کے دہلی میں ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی بھی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے تھے ان کا اپنا مدرسہ تھا اس مدرسے میں مسجد تھی وہ پنج وقتہ نمازیں تو اپنے مدرسے کی مسجد میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ادا فرماتے تھے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے دہلی کی جامع مسجد تشریف لاتے تھے دہلی کے مسلمان انتظار کرتے تھے کہ حضرت جب جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائیں گے تو ہم حضرت کی زیارت کر لیں گے دونوں طرف لائن لگا کر لوگ کھڑے ہوتے تھے تاکہ ایک نظر حضرت کے چہرے کو دیکھ لیں ان کی زیارت لیں اخیر زمانے میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ وہ چہرے پر اس طرح رومال ڈال لیتے ہیں اس طرح کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ آتے جاتے ان کا چہرہ بالکل نظر ہی نہ آتا پسنی کے راستہ دیکھتے ہوئے خادم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جاتے اور واپس تشریف لے جاتے ان سے تو کسی کی کچھ کہنے کی ہمت ہوئی نہیں ان کے جو خادم خاص تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت کا کیا نقصان تھا ہم لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت کا دیدار کر لیتے تھے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا اور واقعی اللہ کے مقبول بندوں کا چہرہ دیکھ کر کے بھی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ایک سکون کی کیفیت ملتی ہے اور اس سے بھی نفع ہوتا ہے صرف زیارت سے بھی نفع ہوتا ہے آخر دیکھیں چمن میں جو پھول کھلے ہوتے ہیں ان کو انسان جا کر کھاتا تھوڑی ہے زبان لگا کر چکتا تو نہیں ہے اور بہت سی جگہوں پر تو چھونے اور توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی نہ ان کو چھو سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے کیا کرتا ہے جا کر صرف دیکھتا ہے نا اور دیکھ کر دل کو خوشی ہوتی ہے دیکھ کر طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے تو جس اللہ نے ان پھولوں کو یہ حسن دیا ہے یہ رانائی دی ہے یہ خوبصورتی دی ہے جو دل اس اللہ کی یاد سے آباد ہوں جو دل ہر وقت اس اللہ سے لگے ہوں ایسے دل والوں کو دیکھنے سے کیسی خوشی ہوگی لیکن چمن میں جا کر اندھے کو خوشی نہیں ہوتی آنکھ والے کو خوشی ہوتی اسی طرح ان اللہ والوں کو دیکھنے کی بھی صلاحیت چاہیے جن میں صلاحیت ہوتی ہے پھر ان سے پوچھیے کیسی کیفیت ہوتی ہے ہماری اس مجلس میں ہمارے ایک دوست موجود ہیں جنہوں نے ایک مرتبے کا اپنا خود واقعہ سنایا کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو جانتا نہیں تھا کون ہے چہرہ دمک رہا تھا نور نظر آ رہا تھا چہرے پر وہ ایسی جگہ بیٹھے تھے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جب میں چکر لگا رہا تھا تو ان کے چہرے پر نظر پڑتی تھی حکیم سے جب رکن یمانی کی طرف پڑھتے تھے تو بس ایسا وقت تھا کہ جیسی ان کے چہرے پر نظر پڑتی تو مجھے لگتا کہ وہ میرے دل کو اپنی طرف رہے ہیں کیونکہ طواف کر رہے تھے اس لیے جا تو نہیں سکتے تھے وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھ گیا اگلے چکر میں پھر نظر پڑی پھر محسوس ہوا پھر اگلے چکر میں پھر نظر پڑی پھر یہی لگا اب یہ کیا ہے پہچان نہیں ہے تعارف نہیں ہے لیکن صرف چہرہ دیکھ کر کے دل کی ایسی کیفیت ہوتی ان کے علاقے کے ایک عالم تھے بڑے اللہ والے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یہ کہتے ہیں میں طواف کے بعد ان کے پاس گیا میں نے ان سے جا کر کہا کہ حضرت میں بھی طواف کر رہا تھا مطاف میں کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں جتنی مرتبہ ان کے چہرے پر نظر پڑتی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے دل کو بڑی طاقت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو ان بزرگ نے کہا ارے اللہ کے بندے وہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقش بندی دامت برکات ہوں گے جلدی سے جاؤ ان سے جا کے ملاقات کرو ان سے دعا کی درخواست کرو وہ کہتے ہیں میں بات کر کے گیا میں نے حضرت سے ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی تو جن دلوں کا اللہ سے ربط ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے ایسے دل والوں کے چہرے کو دیکھنا بھی بڑے نفے کا ذریعہ ہوتا ہے کسی پھول کو دیکھ کر دل کو اتنی خوشی نہیں ہو سکتی کسی خوشبو کو سونگ کر دل کو اتنی خوشی نہیں ہو سکتی جتنی کسی اللہ کے واقعی مقبول بندے کے چہرے کو دیکھ کر خوشی ہوتی تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلی رحمت اللہ کے اپنے زمانے کے مجدد اولیاء کے سردار لوگ انتظار کرتے تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے جامع مسجد تو ہم ایک جھلک بس دیکھ لیں گے حضرت سے مسافہ نہیں کرتے تھے کہ حضرت کو زحمت نہ ہو اب لوگوں نے خادم سے کہا کہ ہم دیکھ لیا کرتے تھے زیارت کر لیا کرتے تھے اب حضرت نے اپنا چہرہ بند کرنا شروع کر دیا اب تو ہم زیارت سے بھی محروم ہو گئے ہماری طرف سے حضرت سے درخواست کر دو کہ حضرت ہم آپ کے خادم ہیں ہم آپ کے غلام بیدام ہیں ہم پر احسان فرمائیں اپنا چہرہ کھول کرایا جائے خادم نے عرض کیا تو حضرت شاہ عبد العزیز نے اپنی اپنے خادم کی بات کو سن کر نظر انداز کر دیا اب چونکہ خادم ذرا زیادہ قریب ہوتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو وہ لگے بھی ہوتے ہیں جیسے کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو ماں باپ سے وہ لگا ہوتا ہے تو خادم نے اسرار کے ساتھ کہا کہ حضرت آپ کا نقصان کیا ہے کھول دے چہرہ حضرت دیکھیں کتنا بڑا کھڑا ہے لوگ کھڑے تھے راستے حضرت دیکھیں کتنا بڑا مجمع کھڑا ہے کیا نقصان ہو جائے گا ذرا ہٹا دیں کپڑا حضرت نے اپنے چہرے پر سے اپنا رومال ہٹایا اور اپنے خادم کے سر پر ڈال دیا جیسے ہی خادم کے سر پر ڈالا وہ تو بے ہوش ہو کر گر گئے مچ گئی جلدی جلدی ان کو اٹھایا گیا پانی وانی چھڑکا گیا ہوش میں آئے بعد میں کسی نے پوچھا بھائی ہوا کیا تھا تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے کہنے کے میں کیا بتاؤں میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ حضرت دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہے ذرا آپ کا چہرہ کھول دیجیے حضرت نے جیسے ہی کپڑا اٹھا کر میرے سر پر ڈالا تو مجھے نظر آیا کہ یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا مجمع ہے جس میں اکا دکا انسان ہے پتہ نہیں انسانوں کی بھیڑ میں اللہ کی نگاہوں میں ہم اور آپ انسان ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں میرے دوستو انسان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے صرف انسانی شکل لے کر انسانی خاندان میں پیدا ہو جانے سے کوئی انسان نہیں بنتا اور دولت کما لینے سے کوئی انسان نہیں بنتا اور بلڈنگ بنا لینے سے اور بڑا کاروبار کر لینے سے اور بڑی اچھی گاڑی لے لینے سے اور بڑی عزت اور شہرت کما لینے سے کوئی انسان نہیں بنتا جو بنتا ہے جو بناتا ہے اسے معلوم ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بننا اور انسان بنانا کتنا مشکل کام ہے انبیاء کرام علیہ و وسلام اس دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے جیسے ظاہر میں انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں کوئی بینا ہوتا ہے کوئی نابینا ہوتا ہے اچھا بھلا انسان تھا روح نکل گئی ہے مردہ ہو گیا اللہ تعالی نے بتایا اسی طرح حقیقت میں بھی کوئی بینا ہوتا ہے کوئی نابینا ہوتا ہے کوئی خوش اور مطمئن ہوتا ہے کوئی بے چین اور پریشان ہوتا ہے کوئی حقیقی اعتبار سے زندہ ہوتا ہے کوئی مردہ ہوتا ہے اللہ ہم سب کو دل کا بینا بنا دے اللہ ہمیں حقیقی زندگی عطا فرمائے حقیقی زندگی اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک یہ قلب ذاکر نہ بنے جب تک اس دل میں ہر وقت اللہ کی یاد نہ آئے جب تک اس دل میں اللہ سے تعلق کا نور نہ آ جائے جس کو نسبت کا نور کہتے ہیں نسبت کیا ہے اللہ سے تعلق اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا افمن کا نمتن تن وہ جالنا لہو نورن یمشی بھی مسلو ہو پھر تو لو ماتے لنسا کی ملا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی بظاہر وہ زندہ تھا اس کا جسم زندہ تھا لیکن اس کا دل مردہ تھا وہ ظاہر میں زندہ تھا لیکن بباطن مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اللہ لہو مور اور ہم نے اس کو ایک روشنی دے دی ایک نور دے دیا یمشی بھی فنناس وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کتنی واضح بات ہے کتنی صاف ستھری بات ہے اب اس سے زیادہ صاف ستھری بات کسی کو کہاں ملے گی اب اس سے زیادہ پختہ کون سی بات ہوگی جس پر لوگ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اب اس کے بعد بھی اگر لوگوں کا یقین نہ بنے گا تو کس بات پر بنے گا لوگ ان باتوں پر دلیل مانگتے ہاں یہ دلائل ان کے سمجھ میں نہیں آتے جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جس طرح کسی اندھے کو آپ چمن میں لے لیں اور لے جا کر اس کو بتلائیں یہ سرخ گلاب ہے یہ سفید گلاب ہے یہ گیندا ہے یہ فنا پھول ہے یہ فنا پھول ہے دیکھو کتنا خوبصورت ہے تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو نہیں نظر آ رہا کیا دلیل ہے کہ گلاب سرخ ہے سبحان اللہ آپ دیجیے دلیل کس کے اندر کو ہے کوئی ایسا پڑھا لکھا ایسا سمجھدار ایسا محقق ایسا عالم جو اس اندھے کو سمجھا سکے کہ گلاب سرخ ہے اسے معلوم ہی نہیں سرخ کسے کہتے اسے پتہ ہی نہیں رنگوں کا فرق کیا ہوتا ہے لیکن جو آنکھ والا ہے اس کو لے جا کر دکھا دینا کافی ہے کسی عطر کی دکان پر لے جا کر کسی کو بتلائیں کہ یہ خس ہے یہ عود ہے یہ دہن الورد ہے یہ فنا عطر ہے یہ فنا عطر ہے اور اس بیچارے کو ایسا دائمی نزلہ ہو کہ ناک نے ہی کام کرنا بند کر دیا ہو اسے خوشبوؤں میں فرق ہی نہ معلوم ہوتا ہو تو وہ کہے گا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا چل رہا مجھے تو سارے تیل ایک جیسے لگ رہے ہے کسی کے پاس دلیل جو اس کو سمجھا سکے جو اس کو مطمئن کر سکے کسی کے منہ کا مزہ خراب ہو اس کا ٹیسٹ ہی بگڑ گیا ہو لے جائیے اس کو کسی اچھی سی مٹھائی کی دکان پر کسی اچھے سے ہوٹل پر الگ الگ کھانے کھلائیے اسے تو سب ایک جیسے لگے الگ الگ مٹھائیاں چکھائیے اسے تو سب ایک جیسے لگیں گے تو اب اس کو دلیل کی ضرورت ہے یا علاج کی ضرورت ہے اس قسم کے لوگ جو ایسے موقعوں پر دلیل مانگتے ہیں حقیقت میں ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو علاج کی ضرورت ہوتی اللہ ہم سب کا علاج کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کتنا صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کس طرح ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر اس دنیا میں اللہ کے ایسے لاکھوں اور کروڑوں بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی یاد اپنا ذکر اور اس کی لذت عطا فرمائی اور وہ اپنے دل کے اندر زندگی کی رمق کو محسوس کرتے ہیں جن کی آنکھوں کو اللہ کھول دیتے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آنکھیں صرف سر میں نہیں ہوتی آنکھیں دل میں بھی ہوتی اور جو لوگ انکار کر رہے تھے رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے طرح طرح کے دلائل کا مطالبہ کرتے تھے آپ کی ہر بات کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اندھے لوگ ہیں اب یہ عجیب سی بات تھی کہ یہ تو آنکھ والے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ اندھے ہیں تو اللہ نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں ان کے جسم آنکھ والے ہیں ان کے دل اندھے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ سال یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں قلوب لمل فی الصدور وہ دل جو سینوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں ان کے وہ دل اندھے ہیں سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ کوئی دل بینا ہوتا ہے کوئی دل نابینا ہوتا ہے جب اللہ کسی نابینا دل کو بینائی عطا فرما دیتے ہیں پھر اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اس کی زندگی تو ایسی تبدیل ہوتی ہے اس میں سنت اور شریعت کی ایسی پابندی آتی ہے اس میں اللہ کی ایسی محبت آتی ہے کہ بس دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے بدلی ایسی ہی بدل جاتی ہے جیسے کسی مردہ میں زندگی آ جائے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے وہ چلنے پھرنے لگے مرغی کے انڈے کو توڑیے میں کیا ہوتا ہے دو رنگین مادے ہیں ایک سفید ہے ایک زرد ہے یہ بھی مردہ ہے یہ بھی مردہ ہے توڑ کر پلیٹ میں ڈال دیجیے وہ بہ جائے گا گر جائے گا وہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا لیکن اسی انڈے کو ایک مخصوص مدت تک مرغی کے نیچے رکھا جائے خاص درجے کی حرارت میں رکھا جائے اور اس کے بعد اسی مردہ مادے کو جب اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتے ہیں اب یہی انڈے کا چھلکا پڑتا ہے اور یہ انڈا ٹوٹتا ہے اب اس کے اندر سے جو وجود نکلتا ہے وہ چلتا بھی ہے دوڑتا بھی ہے اٹھتا بھی ہے کھڑا بھی ہوتا ہے دیکھتا بھی ہے دانا بھی چکتا ہے یہ کیا ہے یہ زندگی ہے زندگی ہے اسی طرح جب اس دل میں زندگی آتی ہے تو پھر وہ زندگی کے اثرات عجیب ہوتے ہیں پھر سنتوں کی پابندی آتی ہے پھر شریعت کا اجتماع آتا ہے پھر اللہ کی یاد آتی ہے پھر گناہوں سے نفرت ہوتی ہے پھر نیکیوں کا شوق ہوتا ہے پھر اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے زندگی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جس طرح زندگی خود چلاتی ہے زندہ کو اسی طرح پھر وہ اللہ کی محبت اللہ کا تعلق وہ دل میں آنے والا نور وہ خود انسان کو چلاتا ہے پھر یہ دل ہے جس کی جس کی حکومت ہوتی ہے پوری دن پورے وجود پر پورے جسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی جسدکم اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب دیکھو تمہارے سینے کے اندر اندر تمہارے جسم کے اندر ہے تو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیکن اس کی یہ اہمیت ہے کہ اگر وہ اچھا ہے تو پورا جسم اچھا ہوتا ہے وہ برا ہے تو پورا جسم برا ہوتا ہے اور وہ ہے تمہارا دل وہ جب زندہ ہوتا ہے تو زندگی کا اثر پوری دنیا پورے وجود میں نظر آتا ہے اور وہ مردہ ہوتا ہے تو اس کے مردہ ہونے کا اثر پورے وجود میں نظر آتا ہے کب زندہ ہوتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل ذاکر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے جو غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے جو دل کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لے اس کو ذاکر نہیں کہتے ذاکر اسے کہتے ہیں جس کی غفلت ختم ہو جائے جو ہر وقت اللہ کو یاد کر دے اور دل کا معاملہ الگ ہے دیکھیں انسان کی آنکھ کبھی دیکھتی ہے کبھی نہیں دیکھتی جب ہم سوتے ہیں آنکھ بند کر کے سوتے ہیں نہیں دیکھتی یا جاگ رہے ہیں آنکھ بند کر لیں نہیں دیکھتی انسان کے کان کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے اگر ہم کان میں کچھ ایسا لگا لیں کہ آواز نہ پہنچے نہیں سنیں ہاتھوں سے بند کر لیں نہیں سنیں گے انسان کی زبان کبھی بولتی ہے کبھی نہیں بولتی ہم خاموش بیٹھے ہیں نہیں بولتے ہاتھ کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے پیر کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے ہر عز انسان کا کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا پھیپڑے سانس لیتے ہیں حرکت کرتے رہتے ہیں جتنی دیر بھی کوئی انسان سانس روک سکے اتنی دیر سانس روک لے پھیپڑے روکے آدھا منٹ روک سکے ایک منٹ روک سکے جو لوگ مشق کرتے ہیں زیادہ زیادہ دیر کی مشق کرتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ جو لوگ پانی کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں لمبی لمبی سانس ہوتی ہے ان کے دور دور تک جاتے ہیں تو اتنی دیر تک پھیپڑے رکے رہتے ہیں میتا ہی اپنا کام کرتا رہتا ہے غذا کو پیستا رہتا ہے حضم کرتا رہتا ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب شہری کا کھایا ہوا ختم ہو جاتا ہے افطار سے پہلے کچھ وقفہ ایسا گزرتا ہے کہ میدے کو فرصت مل جاتی ہے وہ کام نہیں کرتا جسم کے ہر عزم کا حال یہ ہے وہ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا سوائے دل کے دل کو اللہ تعالیٰ جس دن زندگی عطا فرماتے ہیں اس دن سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ ہر وقت کام کرتا ہے دل کبھی اپنے کام سے رک نہیں سکتا دل کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کبھی اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے جاگنے کی حالت میں وہ زیادہ تیز دھڑکتا ہے سونے کی حالت میں ذرا آہستہ آہستہ چلنے بس یہی اس کا آرام ہے ذرا آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے لیکن وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے اس کا جو ظاہری کام ہے خون کو پہنچانا پمپنگ کرنا وہ ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے یہ ظاہری دل ہے جس کو اللہ ایک مرتبہ زندگی دے دیتے ہیں تو آخری لمحے تک وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے جو حقیقی دل ہے جس کو لطیف قلب کہتے ہیں بالکل اس کا بھی یہی حال ہے ایک مرتبہ جب اللہ زندگی دے دیتے ہیں پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا اس کی زندگی ہے ذکر اور جب یہ زندگی آتی ہے تو اس میں نور آتا ہے جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں غفلت نہیں آ سکتی جب تک یہ دل ذاکر نہ ہو جائے اس وقت تک کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لینا ایسے ہی ہے جیسے کسی گاڑی کو دھکا دے کر چلا لینا اس کی وجہ سے اس گاڑی کو گاڑی نہیں کہتے تھوڑی دیر دھکا دیا چل گئے جب تک دھکا دیتے رہے چلتی رہی جب دھکا بند کر دیا رک اللہ ہم سب کے دلوں کو ذاکر بنا دے جب یہ دل ذاکر ہوتا ہے تو یہ دل روشن ہوتا ہے یہ دل منور ہوتا ہے اور جو دل روشن ہوتا ہے وہی دل زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندہ دل کا تذکرہ کیا تو فرمایا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا جب ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں تو اس میں ایک روشنی پیدا کر دیتے ہیں پھر یہ جہاں بھی جاتا ہے اسی روشنی کے ساتھ جاتا ہے تاریخ ماحول میں جائے گا ظلمت کے ماحول میں جائے گا اس ماحول کو روشن نہیں کہتے جس میں باہر کے کمکوں میں جل رہے ہوں حقیقت میں اس ماحول کو روشن کہتے ہیں جہاں اندر کے کمکوں میں جل رہے ہوں ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر بہت روشنی ہوتی ہے اندر بہت اندھیرا ہوتا ہے اور جس طرح باہر کی روشنیاں باہر کے اندھیرے کو دور کرتی ہیں اندر کی روشنی اندر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے یہ اللہ کا نیک اور مقبول بندہ یہ اللہ کا ولی جس کو اللہ نے قلب ذاکر عطا فرمایا جس کو اللہ نے قلب روشن عطا فرمایا جس کو اللہ نے قلب منور عطا فرمایا یہ جب غفلت کے ماحول میں جاتا ہے تو اس کے دل کی روشنی کا دوسرے دلوں پر اثر پڑتا ہے اور یا تو ان کی غفلت کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے اگر بالکل ختم نہیں ہوتی تو کم از کم غفلت کم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے غفلت ختم ہو جاتی ہے اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے یعنی جس کے چہرے کو دیکھ کر دیکھنے والے کے دل کی غفلت تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن ختم ہو جائے اور اسے اللہ یاد آ جائے اللہ کا یاد آنا یہی تو غفلت کا ختم ہونا ہے جب تک یہ نعمت نہ ملے اس وقت تک انسان انسان نہیں بنتا وہ مردہ ہوتا ہے مردہ اس کا جسم ایک زندہ قبر ہوتا ہے جس کے اندر ایک مردہ دفن ہوتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دو واقعہ سناؤں دور کا واقعہ سنا ہے میں نے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ماضی قریب کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ابھی ہماری پچھلی صدی کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تقسیم سے پہلے تو لاہور بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا تقسیم کے بعد وہ الگ ہو گیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ میں لاہور کے بازار سے گزر رہا تھا بھرا ہوا بازار لاہور تو بڑا شہر ہے خوب بازار بھرا ہوا دکانیں لگی ہوئی چلنا مشکل اتنی بھیڑ ایک مزدور صفت بزرگ تھے کہتے ہیں وہ آئے مجھ سے کہنے لگے احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ سب انسان نہیں اتنا بڑا بازار ہے انسانوں سے بھرا ہوا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں انسان کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے حیرت کے ساتھ مجمے پر ایک نظر ڈالی انہوں نے کہا احمد علی یہ انسان ہے کہتے ہیں اب جو میں نے پلٹ کر کے اس مجمی کی طرف دیکھا تو مجھے پورا بازار جانوروں سے بھرا ہوا نظر آئے اکا دکا اس میں کوئی انسان میرے دوستو اس ماحول میں اکا دکا کوئی انسان ہوتا ہے اللہ ہمیں تمہیں انسان بنا کے ایمان کی موت انسانوں کو ملتی ہے جو انسانی نہیں اسے کیسے ایمان کی موت ملے گی اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ رحم فرمائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ تو ہماری موت و زندگی کا سودا ہے یہ تو مر مٹنے کی بات ہے کہ کسی بھی قیمت پر ہم اس نعمت کو حاصل کر کے گے جیسے انسان کو کہیں موت کا خطرہ ہو تو کس طرح اپنے آپ کو بچاتا ہے کس طرح اس خطرے سے بھاگتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے میں اس خطرے سے بچ جاؤں میرے دوستو ہمیں اس حال میں موت آ جائے اس سے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر بنائے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وہ محنت ہمارے لیے آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے دلوں کی حال کا اللہ نے تذکرہ فرمایا سورہ فاتر کی نایات کریمہ میں جن کی سازش نے شروع میں تلاوت کی تھی برکت کے لیے تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو انکار کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سننے کو تیار نہیں تھے جو مخالفت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ انکار کرنے والے زندہ ہیں ہی نہیں یہ مردے اور جس طرح آپ کسی قبرستان میں جائیں اور مردوں سے جا کر بات کریں تو وہ تو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتے یہاں قرآن پاک میں یہ بات نہیں بتلائی گئی کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے بعض لوگ ان آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں بے موقع استدلال کرتے ہیں مردے سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں لیکن ہمارے لیے تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہے نا ہم اگر ان سے کوئی بات کہیں تو وہ پلٹ کر ہمیں جواب دیں اگر جواب دے بھی تو ہم تو نہیں سن سکتے تو اللہ تعالیٰ فرما دیں جس طرح آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے یہ مردے ہیں مردے لیکن دیکھیں ایک فرق ہے جس طرح مرغی کا انڈا ہوتا تو مردہ ہے لیکن اس میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے جب تک وہ سڑ نہ گیا ہو بالکل اسی طرح ہر انسانی دل جب تک اس میں اللہ کی یاد نہ آ جائے ہوتا تو وہ مردہ ہے لیکن اس میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے جب تک کہ وہ سڑ نہ گیا ہو اور اس کا سڑنا کیا ہے اس کا سڑنا یہ ہے کہ اللہ نے اس پر بد نصیبی کی مہر لگا دی ہو بہت کم ہوتے ہیں ایسے دل جن پر اللہ مہر لگا دے کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا الذین طبع علی قلوبہم واتبعوا اهواءہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اب ان کو چھوڑ دیا ہے اب یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے خواہشات کے پیچھے دوڑنا ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس پر اس راستے پر چلتے چلتے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر نہ لگا دے اور دل پر مہر لگ جانا ایسے ہی ہے جیسے انڈا سڑ گیا اب اس کو اکیس سال مرغی کے نیچے رکھو اس میں بچہ نہیں ہو سکتا سڑ گیا لیکن جب تک سڑا نہیں ہے اس وقت تک فل چانس ہے ردور اس ماحول میں پہنچا دو اتنی گرمی اتنی گرمی میں بچہ بندہ بن جائے گا انشاءاللہ بالکل اسی طرح دل تو مردہ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لیں اور اس ماحول میں رہیں جس ماحول میں اللہ تعالیٰ دلوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں اور جس طرح کسی مرغی کے پر کے نیچے رہنا پڑتا ہے بس انڈے کو یا کسی خاص ماحول میں اس کو گرمی چاہیے اس کو حرارت چاہیے بالکل اسی طرح اگر اس کو کسی اللہ والے کی توجہات کی گرمی مل جاتی ہے حرارت مل جاتی ہے اور سنت و شریعت کا اور اللہ کی یاد خیرات کا ماحول مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے اس لیے جو لوگ انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بتلا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ یہ مردے یہ تفصیل اس لیے عرض کی گئی کہ کوئی کل کو یہ نہ کہے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے انکار کرنے والوں کو ہدایت ملی ہاں ان کو ملی اس لیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت ان کے قلوب مردہ تھے لیکن ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت تھی بعد میں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا جن پر اللہ نے مہر لگا دی تھی بس ان کو ان کو پھر نہیں مل سکی ہدایت حضرت ابو سفیان کو بہت دیر میں ہدایت ملی حضرت ہندا کو بہت دیر میں ہدایت ملی حضرت خالد ابن ولید کو بہت دیر میں ہدایت ملی حضرت اکرما کو بہت دیر میں ہدایت ملی حضرت عباس کو بہت دیر میں ہدایت ملی لیکن ابو جہل کو کبھی نہیں ملی ابو لہب کو کبھی نہیں ملی اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی یہ گندے انڈے تھے زندہ تو ہمارے دل بھی نہیں ہے لیکن موقع ہے ہمارے لیے ہم ہمت کر لیں ارادے کریں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھیں اللہ مہربانی فرما دیں گے اور اس کے بغیر تو میرے دوستوں کام چلنے والا نہیں ہے بالکل کام چلنے والا نہیں ہے یہ دھوکے ہیں دنیا کے ہم کاروبار کر لیں گے ہم بزنس کر لیں گے ہم بلڈنگ بنا لیں گے ہم بہت سارے لوم لگا لیں گے ہم بڑی اچھی گاڑی خرید لیں گے یوں ہو جائے گا تو ہم بہت اچھے انسان بن جائیں گے بالکل نہیں اچھا انسان نہیں بن سکتا جانور بن جائے جیسے بعض بعض بعض جانور جانور جانور بدنما ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں ہیں ہیں ہیں خوبصورت لیکن تو ہی نا کے بڑے اچھے اچھے پر بڑی اچھی اچھی کھال ہوتی ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں لیکن جن سے لوگ محبت کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے وہ جانور انسان تھوڑی ہو جاتے ہیں وہ جانور ہی تو رہتے ہیں دنیا کی محبتوں اور دنیا کی نفرتوں کا کوئی اعتبار نہیں دنیا کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں اصل اعتبار تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں پسند کر لے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہوتے ہر آدمی بینا بننا چاہتا ہے نابینا نہیں بننا چاہتا تو جس طرح تم سر کی آنکھوں میں بینا بننا چاہتے ہو نہ بینا نہیں بننا چاہتے اپنے دل کی بھی تو فکر کرو کیوں نہ بینا بن کر زندگی گزار رہے ہو اپنے دلوں کو بینا بنانے کی فکر کرو ظلمات نور اور جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے ہر ایک روشنی کو پسند کرتا ہے اندھیرے کو پسند نہیں کرتا باہر کے ماحول میں جس طرح تمہیں اندھیرا پسند نہیں ہے اندھیرا ہوتا ہے تو تم روشنی کی کوشش نہیں کرتے ہو لیکن اس وقت اندھیرا ہے نا تو کتنے بلب جلائے گئے کیوں جلائے گئے اسی لیے نا تاکہ اندھیرا ختم ہو روشنی ہو اللہ کہتے ہیں باہر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تمہیں فکر کرتے ہو اندر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تمہیں کوئی فکر ہے جب تمہیں باہر کا اندھیرا برا لگتا ہے اسے دور کرنے کی فکر کرتے ہو اندر کے اندھیرے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرو اور ہم نے انتظام کیا ہے جس طرح ہم نے باہر کا اندھیرا دور کرنے کا انتظام کیا ہے بالکل اسی طرح ہم نے اندر کا اندھیرا بھی دور کرنے کا انتظام کیا ہے تم فائدہ اٹھاؤ ہم تمہیں سہولتیں دیں گے ولد دل ولد ہرو اور سایہ اور گرمی دونوں برابر نہیں ہے یہ تو مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے سخت گرمی ہے دوپہر کے وقت میں کسی کو بھی گرم دھوپ اچھی نہیں لگتی کسی کو بھی گرم ماحول اچھا نہیں لگتا آدمی سایہ تلاش کرتا ہے اگر بمبئی جانا ہو ایک گاڑی سادی ہو ایک گاڑی ایئر کنڈیشن ہو آدمی کہتا ہے میں پچاس روپے زیادہ دے دوں گا لیکن ایئر کنڈیشن میں جاؤں گا اس لیے کہ اتنی سخت گرمی میں میں سادی گاڑی میں تپتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر کے نہیں جا سکتا مجھے بڑی تکلیف ہوگی آدمی اگر کہیں ایک طرف سایہ ہے ایک طرف دھوپ ہے اور اختیار میں دیا جائے تمہارا دل چاہے سایہ میں چلو تمہارا دل چاہے دھوپ میں چلو تو وہ کہے گا بھائی مجھے کیا شوق ہے کہ میں دھوپ میں چلوں مجھے سایہ پسند ہے میں سائے میں چلوں گا اللہ فرماتے ہیں جس طرح باہر کی دھوپ تمہیں اچھی نہیں لگتی باہر کا سایہ اچھا لگتا ہے اندر بے دینی کی دھوپ غفلت کی دھوپ جو انسان کو اندر سے بے چین کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں اندر اللہ کی رحمت کا سایہ جو انسان کو سکون عطا کرتا ہے اطمینان عطا کرتا ہے اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب یاد رکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے تو تمہیں اندر کے سایہ کی کیوں نہیں تلاش باہر کا سایہ تم خوب تلاش کرتے ہو تم اندر کا سایہ کیوں نہیں تلاش کرتے کرتے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بالکل بدل نہ ہو آپ بالکل پریشان نہ ہو اصل میں آپ دیکھیں روشنی اور تاریخی کا فرق کسے پتا چلتا ہے زندوں کو پتہ چلتا ہے مردوں کو لے جا کر قبرستان میں ڈال دیجیے وہ کسی سے نہیں کہتے بھائی بہت اندھیرا ہے روشنی کر دو مردوں کو آپ سائے میں ڈال دیجیے یا دھوپ میں ڈال دیجیے اس کے لیے دونوں برابر مردہ بیچارہ اس کی آنکھیں کھول دیجیے تب بھی کچھ نہیں دیکھ پاتا اس کی آنکھیں بند کر دیجیے کپڑا ڈال دیجیے تب بھی کچھ نہیں دیکھ پاتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں آپ تو ان کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں آپ تو ان کو روشنی دینے کے لیے آئے ہیں آپ تو ان کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے آئے ہیں آپ ان کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آئے ہیں لیکن پھر بھی یہ آپ کے قریب نہیں آ رہے یا آپ کی قدر نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہی نہیں ہے یہ سب مردے ہیں وما الاموات مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے ان اللہ عم اللہ جسے چاہتے ہیں اسے سناتے ہیں وما انت بمسمع من القبور آپ اسے نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہے جو لوگ قبروں کے اندر ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے اللہ جن کو چاہتے ہیں ان کو سناتے سنیے دو باتیں ہلکی اللہ نے ایک تو وہ مسئلہ جس کے لیے عیسائیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے نادانی میں نہ سمجھی میں کہ صاحب مردے نہیں سنتے یہ اللہ فرما رہے بابا اللہ فرما رہے آپ نہیں سنا سکتے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جسے چاہتے سنا سکتے اور اللہ جسے کہتے ہیں سنا دیتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ آج اگر نہیں سن رہے تو مایوس نہ ہو ان پر محنت کرتے رہیں یہ مردے انڈے ہیں محنت پر یہ زندہ ہو سکتے ہیں یہ آج نہیں سن رہے اس لیے کہ یہ زندہ نہیں ہے لیکن ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہے آپ محنت کرتے رہیں اللہ جسے جسے چاہیں گے زندہ کر دیں گے اور جس کو جس کو زندہ کرتے جائیں گے وہ سنتا جائے گا ورنہ آدمی کہ جب نہیں سنتے تو یہ مردے ہیں تو مردوں پر کیا محنت کرنا اللہ فرماتے نہیں ابھی یہ اس لیے نہیں سن رہے کہ یہ مردے ہیں لیکن ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہے آپ آپ محنت کریں گے آپ کی توجہات گی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیں گے اور جس پر جس پر اللہ فضل فرماتے جائیں گے وہ زندہ ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں تائف والے دل کے کیسے مردہ تھے جنہوں نے پتھر برسائے تھے رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تباہی کے بجائے ان کی ہدایت کی دعا مانگی اور پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا اور ایسا زندہ کیا کہ وہ نوجوان جو ہندوستان میں سب سے پہلے اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا وہ اسی طائف کا رہنے والا تھا محمد ابن قاسم الثقفی بنو ثقیف کے ایک فرد تھے اور بنو ثقیف نے پتھر برسائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف اس سے تو بڑی امیدیں ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کے لیے بھی امید ہوگی کہ اللہ ہمارے دل زندہ تو نہیں ہے لیکن آپ مہربانی فرما دیں تو زندہ ہو سکتے ہیں آؤ اج اللہ سے یہی مانگیں اللہ رمضان قریب آ رہا ہے شابان کا مہینہ شروع آ گیا ہو گیا کتنے رمضان آ کر گزر گئے پتہ نہیں یہ رمضان بھی ہم میں سے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا اور مل کی بھی گیا تو پتہ نہیں آئندہ کس کو ملے گا یا نہیں ملے گا اے اللہ رمضان تو ایمان کے بہار کا موسم ہے اے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیجیے ہماری بند آنکھوں کو کھول دیجیے ہمیں بینائی عطا فرما دیجئے ہمارے دل کے اندر سے نافرمانیوں کے دھوپ ختم کر کے اے اللہ اطاعت اور فرما برداری کا سایہ دلوں میں ڈال دیجئے دلوں کو ذاکر بنا دیجئے دلوں کو زندہ بنا دیجئے دلوں کو منور بنا دیجئے تاکہ ہم رمضان کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اس لیے کہ جو زندہ ہوگا وہی تو فائدہ اٹھائے گا جو مردہ ہوگا وہ کیسے فائدہ اٹھا سکے اس کے لیے میرے دوستو معمولات کی پابندی کرنی پڑے گی اللہ کو بہت یاد کرنا پڑے گا بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی مشق کرنی ہوگی وقوف قلبی کی مشق کرنی ہوگی دیر دیر تک مراقبہ کرنا ہوگا جب زندگی آتی ہے نا جس طرح انڈا جب انڈے کے اندر بچہ زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے پردہ پھٹتا ہے اوپر کا چھلکا پھٹتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور اس میں ایک قسم کی بے چینی سی ہوتی ہے وہ حرکت کرتا ہے سکون سے نہیں بیٹھتا بالکل اسی طرح ان لطائف کے اندر بھی جب زندگی آتی ہے تو پھر یہ سکون سے نہیں رہتے پھر ان میں خاص قسم کی تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی وہ فرق ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے پھر یہاں کبھی پردہ پھٹتا ہے یہاں کبھی گلاب پھٹتا ہے اور جس طرح انڈا انڈے کا چھلکا پھٹتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھٹا اور وہ باہر نکلا اللہ یہاں بھی ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے اور بسا اوقات اس کی ایسی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے وہاں جا کے نتیجہ نکلتا ہے کچھ بھی نہیں ہاں جس کو یہ نعمت ملتی ہے اسے پتا چلتا ہے جسے مل جاتی ہے بخدا اس کے لیے یہ مسئلہ بالکل بدی ہی ہو جاتا ہے دیکھا سمجھا بوجھا ہو جاتا ہے پھر اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اس سے کوئی دلیل مانگے یا کوئی کہے کہ تم نے کس دلیل سے اس بات کو سمجھا وہ کہتا ہے دلیل کی تمہیں ضرورت ہوگی ہم نے تو چک کے دیکھا ہے ہم نے تو اس کا مزہ لیا ہے اللہ کی یاد کو ذرا ہم چک کے تو دیکھیں اللہ کے ذکر کا مزہ تو لیں پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے اللہ میری بھی زندگی بدل دے آپ کی بھی زندگی بدل دے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں اللہ کی یاد میں کھو جائیں آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہم اپنے زندہ جسم میں کب تک مردہ دل لے کر چلتے پھرتے رہیں گے اللہ کب تک اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اس کو ڈھوتے رہیں گے اٹھا کر چلتے رہیں گے اللہ اگر اسی دن اسی طرح موت آ گئی تو ہمارا کیا انجام ہوگا اللہ برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ شرمندگی والے اعمال سے حفاظت فرمائیے بری زندگی سے حفاظت فرمائیے بری موت سے حفاظت فرمائیے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ اپنے غضب سے حفاظت فرمائیے اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائیے اپنی سزا سے حفاظت فرمائیے اللہ جب آپ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا انسانی خاندان میں پیدا فرمایا انسانی شکل صورت دے کر پیدا فرمایا تو اللہ بھی انسان بھی بنا دیجیے اللہ انسان بھی بنا دیجیے اللہ انسان بھی بنا دیجیے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو آپ نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا پر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ہماری حقیقت کچھ اور ہو جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری حقیقت کچھ اور ہو اللہ کرم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ جب ظاہر میں انسان بنایا ہے تو حقیقت میں انسان بنا دیے اللہ جب جسم کو زندگی عطا فرما دی تو روح کو بھی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ قلب کو بھی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ قلب کو زندہ کر دیجیے قلب کو روشن کر دیجیے اللہ گناہوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں اللہ اب اس بوجھ کو اتار دیجئے اللہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے گناہوں کے بوجھ سے اللہ ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے دیجئے اللہ اللہ معاف فرما اے آئندہ گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرمائیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اے اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے فرمائیے اللہ دلوں کی غفلت دور فرمائیے اللہ دل سخت ہو گئے ہیں ہیں پتھر کی سل بن گئے اللہ دلوں کی غفلت دور دور فرمائیے فرمائیے دلوں کی سختی اللہ دلوں میں اپنی یاد پیدا فرمائیے دلوں کو زندگی عطا فرمائیے اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے تاعات کی عزت نصیب فرمائیے اللہ جسم بھی بیمار ہیں روح بھی بیمار ہیں اللہ جسم کی بیماریاں بھی دور فرمائیے روح کی بیماریاں بھی دور فرمائیے اللہ شابان کا مہینہ شروع ہو گیا اس مہینے میں تو خاص تیاری کرتے تھے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اللہ ہم مردوں کے ہاں تو رمضان کی تیاری کے یہ معنی ہو گئے ہیں کہ افطار کا انتظام کر لیں سہری کا انتظام کر لیں کپڑے بنا لیں جوتے چپل خرید لیں اے اللہ یہ تو جانوروں والی تیاریاں ہیں اللہ ہمیں انسانوں والی تیاری نصیب فرما دیجیے اللہ اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرمائیے تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے سجدوں کا سرور عطا فرمائیے ذکر کا نور عطا فرمائیے اے اللہ اے اللہ خوشو خزو والی نمازیں عطا فرمائیے اے اللہ اپنی رضا والے روزے نصیب فرمائیے اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے اے اللہ اپنی پسندیدہ تلاوت نصیب فرمائیے اے اللہ اللہ اے اللہ ہمیں رمضان خیر و عافیت سے عطا فرمائیے اللہ جب آپ نے رمضان کی دہلیز تک پہنچا دیا جب آپ نے رمضان کے دروازے تک پہنچا دیا تو اللہ رمضان کی نعمت سے محروم نہ فرمائیے اللہ رمضان بھی عطا فرمائیے رمضان کی مقبول اعمال بھی نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضرات حضرات خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق حضرات صحابہ کرام کی سنت کے مطابق اے اللہ ہمیں رمضان میں ترا تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اہل نفس اور شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اہل نفس کی غلامی سے حفاظت فرمائیے اہل جیسی تراوی حضرات صحابہ کرام نے پڑھی جیسی تراوی ان, ان, ان صدیوں میں پڑھی گئی جن صدیوں کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی خوشخبری سنائی ہے اے اللہ اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائیے جن کو وہ تراوی سنت کے خلاف لگتی ہو جن کو وہ تراوی دین کے خلاف لگتی ہو اللہ یہ بد نصیبی ہے اللہ یہ باتیں وہی کرتے ہیں جن کے دلوں پر آپ مہر لگا دیتے ہیں جن کے دلوں کو آپ گندا انڈا کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ اب ان کو کبھی زندگی ملنے والی نہیں ہے اللہ مہر لگانے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات خلاف راشدین پر حضرات صحابہ کرام پر ام مشتحدین پر اپنے علماء اور اکابر و مشاہد پر اے اللہ پورا پورا اعتماد نصیب فرمائیے اللہ پورا پورا اعتماد نصیب فرمائیے اللہ نفس اور شیطان شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ جب آپ نے رمضان اے اللہ رمضان کے قریب تک پہنچا دیا اللہ زندگی میں برکت دے دیجیے اللہ زندگی میں برکت دے دیجیے اللہ رمضان عطا عطا فرما فرما دیجیے دیجیے اللہ اللہ پورا رمضان رمضان کے مقبول روزے عطا فرمائیے مقبول ترابی عطا فرمائیے مقبول نمازیں عطا فرمائیے اے اللہ آخری اشرے کا مقبول احتکاب نصیب فرمائیے اے اللہ جن لوگوں نے آپ کے کسی مقبول بندے کے پاس جا کر احتکاب کرنے کی نیت کی ہے اللہ ان سب کے لیے سفر آسان فرمائیے آنے جانے کی سہولتیں پیدا فرمائیے رکاوٹیں دور فرمائیے اے اللہ پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جن لوگوں نے حرمین شریفین میں احتکاب کی نیت کی ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرے کی نیت کی ہے اللہ سب کی نیتوں کو پورا فرمائیے اے اللہ جنہوں نے اپنے وطن میں رہ کر اپنے مقام پہ رہ کر یہی آپ کو راضی کرنے کی نیت کی ہے اے اللہ ان سے یہی راضی ہو جائیے اللہ ان سے یہی راضی ہو جائیے اللہ آپ تو سب جگہ جگہ ہیں اللہ آپ تو سب کے ہیں اللہ آپ صرف اچھوں کے رب تو نہیں ہیں اللہ ہم بروں کے بھی تو آپ ہی رب ہیں اے اللہ اے اللہ آپ کے تو کروڑوں بندے ہیں اگر آپ چن چن کر منتخب کرنا چاہیں تو آپ کے پاس تو کوئی کمی نہیں لیکن اے اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ اگر آپ نے چن چن کر منتخب کر لیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ آپ صرف نیکوں کے رب تو نہیں ہیں ہم گنہگاروں کے بھی تو آپ ہی رب ہیں اللہ آپ صرف اچھوں کے رب تو نہیں ہیں ہم گندوں کے بھی تو آپ ہی رب ہیں ہم بروں کے بھی تو آپ ہی رب ہیں اللہ آپ تو رب العالمین ہیں اللہ جب آپ سب کے رب ہیں اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے اللہ اس رمضان میں ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اللہ رمضان کی نعمت بار بار نصیب فرمائیے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اللہ جن کے لیے کسی نے کہا جن کے لیے کسی نے نہیں کہا جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے تمام تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے اللہ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کرا دیجیے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے اللہ ہر قسم کی پریشانی دور فرمائیے جو بے اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے اے اللہ بچوں بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے جادوگروں اور نظر بد کے شروع فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے گھریلو جھگڑے دور فرمائیے آپس میں محبتیں پیدا فرمائیے آپس کے اختلافات کو دور فرمائیے اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ مان نہ جائیں اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں ہیں اللہ آپ کو منانے آئے ہیں مان جائیے اللہ آپ کو منانے آئے ہیں مان جائیے اللہ مان جائیے اللہ مان جائیے اللہ ہم بہت کمزور ہیں بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے اللہ مایوس نہ ہونے دیجیے اللہ مان جائیے اے اللہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ سے جنت مانگے لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اور اللہ جس کو آپ جنت میں نہ بھیجیں گے اسے آپ جہنم میں ڈال دیں گے اور اللہ جہنم بدتر شریر ٹھکانا ہے اللہ ہم بہت کمزور ہیں گناہ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ ہم سے تو گرمی کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس لیے اللہ ہمارے نااہل ہونے کے باوجود اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ جنت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ جنت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجیے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے کوئی تو ہوگا جس کے اٹھے ہاتھ آپ کو پسند ہوں گے کوئی تو ہوگا اللہ جس کے آنسو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے جس کی دعا آپ کو اچھی لگتی ہوگی اللہ اسی کے ساتھ سب کو معاف کر دیجیے اللہ اسی کے ساتھ سب کو معاف کر اللہ جس کی دعا آپ کو پسند ہو اسی کے توفیل میں سب کی دعا سن لیجیے اللہ جس کے آنسو آپ کو پسند ہو اسی کے توفیل میں سب کی دیجیے اللہ سب کی دیجیے اللہ ہمارے حق میں جہنم کی آگ بجا دیجیے اللہ اللہ قبر کی تاریکی سے ہماری حفاظت فرمائیے قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے قبر کی وحشت سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے قبر کی گرمی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ وہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا ہم اکیلے جائیں گے اللہ کسی کو آواز بھی دیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا اللہ آپ کے سوا کسی کا سہارا نہیں آپ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں اللہ آپ مدد فرما دیجیے اللہ قبر کو روشن کر دیجئے قبر کو منور فرما دیجئے اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائیے قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ جب تک زندگی زندگی مقدر ہے کو بابرکت بنا دیجئے اے اللہ زندگی کو بنا دیجئے اے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیے ہمارے ذریعے ساری دنیا کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے اے اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے اللہ زندگی زندگی میں برکت عطا فرمائیے عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائیے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے اللہ اپنے حقوق جو باقی رہ گئے ہیں معاف فرما دیجیے اللہ بندوں کے حقوق سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ بندوں کے حقوق سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ جس کا باقی ہو جلدی سے معاف کرنے کی یا جلدی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے پاس اے اللہ ہمارا حق کسی کے ذمہ باقی ہو تو ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارا حق کسی اے اللہ کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی ہو ہمیں جلدی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ قیامت کے دن ایسا کھڑا کیجیے کہ جب ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو اللہ کسی کا ہاتھ ہمارے گریبان میں نہ ہو اللہ کسی کا ہاتھ ہمارے گریبان میں نہ ہو کوئی ہم سے اپنا حق مانگنے نہ آئے اللہ آپ کے حقوق کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں بندوں کے حقوق کا مسئلہ تو بہت مشکل ہے اللہ بندوں کے حقوق سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ آپ کے جو حقوق باقی ہیں ان کی بھی ادائیگی آسان فرما دیجیے جو نہ ادا ہو سکے انہیں معاف فرما دیجیے پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی آتا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی آتا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے آتا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ آتا فرمائیے اے اللہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دلوں کو زندہ کر ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے ہمارے دلوں کو پینا بنا دیجیے ہر وقت ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے غفلت سے ہماری حفاظت فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin